یہ مجاہد میرے بھائیوں نئے لوگ نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آقا مدنی نے اس وقت سے بشارتیں بھروا دی تھی ان کے طبقے بنا دیے تھے کہ میری امت کے یہ مجاہد کیسے ہوں گے فرمایا کوئی ان میں سے ترکوں کے ساتھ لڑے گا کوئی ان میں سے جا کے خوراسان کے میدان میں لڑے گا کوئی جا کے ہند کے اندر جا کے لڑے گا یہ ہمارا بر صغیر کا علاقہ نبی نے اس کا نام لے کے فرمایا ابو ہریرا فرماتے ہیں وہ آگنا رسول اللہ حضرت الہند اللہ کے نبی نے ہم سے ہندوستان کے جہاد کا وعدہ فرمایا اللہ اکبر میرے آقا مدنی کو ان غریب مجاہدوں کی یاد اس وقت تھی جو آج ہندوستان میں جا کے اپنی قبریں بنوا رہے ہیں جنہیں جنازے نصیب نہیں ہو رہے مگر آقا مدنی کو یاد تھا کہ میری امت کے یہ دیوانے اس وقت میں جب کہ دنیا ہندوستان کی رقاصاؤں کے گانے اپنے گھروں میں سن رہی ہوگی جب ہندوستان کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کو مسلمان اپنے گھروں کے ٹیلی ویژن پہ اپنی بیٹیوں کو دکھا رہے ہوں گے تب بھی ہندوستان میں جہاد جاری رہے گا وہ اللہ کے نبی نے ہم سے غزوت الہند کا وعدہ کیا اسی غزوہ ہند پہ محمد بن قاسم چلتے ہوئے آئے اسی غزوت الہند کے اوپر محمود غزنوی چلتے ہوئے آئے اسی غزوت الہند کے تحت احمد شاہ عبدالی تشریف لائے اسی غزوت الہند کے تحت شہاب الدین غوری تشریف لائے اسی غزوت الہند کے تحت مسلمانوں کے وہ نوجوان تشریف لائے جنہیں دنیا نہیں جانتی مگر رب جانتا ہے جن کے نام لکھے ہوئے تھا غزوت الہند کے یہ دیوانے چلتے رہے اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا غزوت الہند اپنی شام کے عروج پہ پہنچا پھر مسلمانوں میں سستی غفلت آئی انگریزوں نے قبضہ کیا تب اٹھارہ سو ستاون کی علماء غزوت الہند کے میدان میں نکلے تب دنیا نے دیکھا کہ انگریز بھی یہاں لرز کے رہ گیا ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع ہوا پھر شاملی کے میدان میں غزوت الہند لڑتے ہوئے کی نظر آئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نظر آئے حافظ زامن شہید نظر آئے دیوبند کا نظر آیا مظاہر العلوم سہارنپور نظر آیا پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اور آگے بڑھ کے بالا کوٹ کے پہاڑوں تک غزوت الہند کی شعائیں پہنچی ہم پر قرضہ تھا کہ لکھنؤ سے چل کے سید احمد شہید بالا کوٹ پہنچے تھے تو تین دن پہلے ہم نے اس قرضے کی پہلی قسط چکائی ہے جب ہم کمانڈر حزیفہ شہید جب ہمارا کمانڈر ابو طلحہ شہید جب ہمارا کمانڈر کاملا شہید یہاں بالا کوٹ سے اٹھ کے لکھنؤ کے فیض آباد کے علاقے میں جامع شہادت نوش فرما کے ایڈوانی کو پیغام دے گئے کہ ایڈوانی سال آٹھ گزر گئے بغیر ہم بابری مسجد کو نہ بھولے ہیں نہ قیامت تک بھول سکیں گے